مشرقین اور منافقین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں یہ بد نصیب لوگ مشرقین کفار اور منافقین ہیں پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ لوگ معلوم ہو جائیں جن کے لیے ہم استغفار نہیں کر سکتے دیکھیے یہ ہے دسواں پارہ صورت التوبہ آیت اسی استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ترجمہ اے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو زبان سے اسلام لائے تھے اور دل سے کافر تھے جب جہاد کا حکم ملا تو ان کا نفاق کھل گیا ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے بھی فائدہ نہیں ہوتا دوسری آیت دیکھیں یہ گیارہواں پارہ ہے سورت التوبہ آیت ایک سو تیرہ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ترجمة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرقوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اس آیت میں تمام مشرقوں اور کافروں کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت آ گئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا ہاں زندہ مشرقوں اور کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے یہ دو واضح آیات سامنے آ گئیں مزید یہ مسئلہ جن آیات میں بیان ہوا ہے ان کا حوالہ عرض کیا جا رہا ہے تاکہ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں نمبر ایک صورت التوبہ آیت ایک سو چودہ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له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 لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ان آیات میں دو طرح کے منافقین کا تذکرہ ہے ایک وہ جو اوپر اوپر سے ہی صحیح مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتے تھے اور دوسرے وہ موزی متکبر اور گھمنڈی منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے استغفار کرانا ہی نہیں چاہتے تھے اللہ تعالی میری اور آپ سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے آئیں اخلاص کے ساتھ ایمان تازہ کر لیں لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ لا لا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بات مکمل ہو گئی کہ ہم کسی مشرق کافر اور عقیدے کے منافق کے لیے استغفار نہیں کر سکتے اب آتے ہیں دوسرے اور اصل موضوع کی طرف قرآن پاک میں دوسروں کے لیے استغفار کے جو احکامات ہیں ہم ان کو درج ذیل عنوانات سے سمجھ سکتے ہیں نمبر ایک فرشتوں کا عمل کہ وہ زمین پر موجود ایمان والوں اور توبہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں معلوم ہوا کہ دوسروں کے لیے استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ عرش اٹھانے والے مقرب فرشتوں اور دیگر بے شمار ملائکہ کو اس عبادت میں لگا دیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم نمبر دو کسی مسلمان کا تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے استغفار کرنا نمبر تین اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا نمبر چار والدین کا اپنی اولاد کے لیے استغفار کرنا نمبر پانچ کسی مسلمان کا اپنے بھائی یا بھائیوں کے لیے استغفار کرنا نمبر چھ بڑوں کا اپنے چھوٹوں کے لیے استغفار کرنا نمبر سات چھوٹوں کا اور بعد میں آنے والوں کا اپنے بڑوں اور اپنے سابقین کے لیے استغفار کرنا نمبر آٹھ توبہ کے لیے آنے والی خواتین کے لیے استغفار کرنا نمبر نو جو کسی واقعی سچے عذر کی وجہ سے کسی فضیلت یا سعادت سے محروم ہوئے ہوں ان کے لیے استغفار کرنا نمبر دس جو گناہ گار لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگتے ہوں ان کے لیے استغفار کرنا اب ان تمام عنوانات کو بغیر ترتیب کے آگے چلاتے ہیں